جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے